حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد یزید جو رکانہ رکانہ اور اور اس اس کے بھائیوں کا والد تھا نے ام کو طلاق دے دی قبیلہ مزینہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا پھر یہ مزنی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یہ میرے کام کا نہیں جیسے یہ بال اور اس نے اپنے سر سے بال پکڑ کر اشارہ کیا یعنی نہ مرد ہے آپ میرے اور اس کے درمیان علیحدگی کرا دے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور پھر رکانا اور اس کے بھائیوں کو بلوایا اور حاضرین سے کہا کیا دیکھتے ہو کہ فلاں بچہ اس سے کس قدر مشابہ ہے یعنی عبد یزید کے ساتھ اور فلاں کتنا مشابہ ہے سب نے کہا کہ جی ہاں یعنی جب پہلے اس کی اولاد موجود ہے تو اس عورت کا دعویٰ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد عزیز سے فرمایا اس کو طلاق دے دو چنانچہ اس نے طلاق دے دی اور فرمایا اپنی پہلی بیوی سے جو رکانا اور اس کے بھائیوں کی ماں ہے رجوع کر لو وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے اسے تین طلاقیں دی ہیں آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے اسے رجوع کر لو اور یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو عدت کے وقت طلاق دیا کرو امام ابو دبود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نافع بن عجیر اور عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ کی روایت ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس پر لوٹا دیا تھا یہ روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ اس آدمی کی اولاد ہیں اور گھر والے اس کے متعلق زیادہ باخبر ہو سکتے ہیں یعنی رکانہ نے اپنی بیوی کو بتا طلاق دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بنا دیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیانوے